حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں کیا میں اس کھانے کی وجہ سے وضو کروں جسے میں اللہ کی کتاب میں حلال پاتا ہوں صرف اس بنا پر کہ وہ آگ پر پکا ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی کنکریاں جمع کی اور فرمایا میں ان کنکریوں کی تعداد کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو سنن نسائی حدیث نمبر 174